محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت البکرا کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات اور اس کے بڑے فضل و کرم میں سے ایک انعام اور ایک بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام ساتھیوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی میں پھر دوبارہ ماہ رمضان نصیب کیا ہے یہ ماہ رمضان جو ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے مغفرت بخشش جہنم سے آزادی کا یہ موسم ہے اسی لیے ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے تاکید کی اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ انسان نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے اپنی مفرت اور بخشش کا سامان مہیا کرے اس لیے نادا السماء رمضان کا چاند نکلتے ہی پہلے ہی دن سے اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اکبل و یا باغی الشر اکثر اے نیکیاں کرنے والے اجر و ثواب کے طلبگاروں یہ بہترین سیزن اور موسم ہے نیکیوں کا اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو شر اکثر اور اے گنہدار گنہگاروں اور برائیاں کرنے والوں رمضان کے مہینے میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ مفرت اور بخش کرتے ہیں اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا لے ماہ رمضان کے جو ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم مفرت اور بخشش کے اسباب لے کر کے آتا ہے اس میں سب سے پہلا عمل میرے بھائیو ماہ رمضان کا روزہ ہے روزے کی برکت سے انسان کی زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقرر حاصل ہوتا ہے اللہ رب العالمین بے حساب اسے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے شہا شہا کی روایت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی راوی ہیں نبی علیہ السلام کے اسلام نے شاہ فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یدا فلح یدا فلح الحسن تو بے اشن سال ہوا یہ قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي الل سو تار اللہ تارا سو لی وانا وطح اللہ حدیث او کما کار نبی علیہ رہی اعلان فرما رہے ہیں کہ کل امد ابن آدم عالم لہ حکمتہ انسان کتنی بھی نیکیاں کرتا ہے جو بڑے سے بڑے اعمال جو چھوٹے سے چھوٹے عمل صالح کرتا ہے ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کم سے کم دس ہے اور اللہ تعالیٰ اگر نیکیوں کا جو سواب بہانے لگتے ہیں تو سب ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ سات سو اور گنا بہا دیا کرتے ہیں قال اللہ تعالی پھر نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی بیان کی کہ یہ دس ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم دس اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں تو سات سے گنا تک بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نظام سے روزہ خاص ہے یعنی روزے کا جو ثواب سات سے گنا تک نہیں ہے بلکہ اس کا ثواب کتنا ہے سوائے اللہ کے کسی اور کا علم نہیں کسی اور علم نہیں ہے کیوں پر محلی چونکہ مگر روبا روزے کا ثواب سات سو گنا تک نہیں ہے بلکہ اس کا سواب اس سے کئی گنا زیادہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا ہے فن محلی لانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے لانا ہی اور میں بھی اپنے ہاتھوں سے روزے دار کا جو ثواب عطا کروں گا اب اللہ تعالیٰ کتنا اللہ ثواب دے گا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن روزے کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کا اس سے اونچا بیان اور کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنا قرار دیا اور یہ بھی اعلان کر دیا روزے کا جو ثواب دینے اور لکھنے کا حکم کسی انسان کسی جن کسی فرشتے کو نہیں بلکہ میں بتا کہ خود اس کا جو ثواب دوں گا اور اور اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کرنا تو وہ شہوت کا من اجلی میرے مومن بندے نے دن میں کھانا پینا اپنی تمام خواہشات کو صرف میری بیٹا کے لیے چھوڑا ہے اس لیے یہ مقام و مرتبہ میں نے یہ مقام و مرتبہ دے رکھا ہے اسی لیے ماہ رمضان کا روزہ نہایت اجر ثواب اور مفرت کا ذریعہ بنا کرتا ہے صحیح ہے ان کی روایت بڑی مشہور ہے نبی علیہ السلام رشا فرماتے ہیں من شام رمضان ایمان کے تیرا رہنما تقدم من بندی جس انسان نے ایمان اور احتساب یعنی اگر ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی ریدا اور تقرر کے لیے سے ریدا رکھا وہ تیرا رہنما تقدم امین بندی اس لیے زندگی کے سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں یہ رمضان کے روزے کا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی روزہ رکھنے کے ہمیں تو سیکھ نصیب فرمائے میرے بھائی یہ ماہ رمضان کا روزہ ایسا نہیں کسی نے ہم نے روزہ اختیار کیا جن کا روزہ رکھا جو روب کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کر کے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے خریدا ادا کر دیا یقین روزہ محدود نہیں ہے روزہ بہت ساری تربیت اور آپ کی بڑی ٹریننگ لے کر کے آیا کرتا ہے انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اللہ انسان میں اللہ تعالیٰ کا مراد نہ ذریعے سے پیدا ہو جاتا ہے انسان ذرا سوچے ہاں، چاہے تلوت میں ہو یا جلوت میں ہو لوگوں میں ہو یا تنہائی میں ہو مسجد میں ہو یا اپنے بند کمرے میں ہو سفر میں ہو یا ہزر میں ہو ایک انسان کو اگر بھوک لگی اور پیاس لگی پانی موجود ہے کھانا موجود ہے ساری محنتیں موجود ہیں لیکن بند اس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے مومن بچاتا ہے ایسے ہی بند کمرے کے اندر بھی کھانے کی شروعات نہیں کرتا بند کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کوئی دنیا کی کوئی قوت کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن رب العالمی جس کے لیے میں نے روڈا رکھا ہے اگر بند کوٹری کے اندر بھی میں نے کھایا تو دنیا تو نہیں دیکھتی لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے بند میں بھی انسان کی حالت میں اللہ تارا کا مراق اللہ تارا کو اپنا مراقب سمجھتا ہے اور ہر وقت مراقبت اللہ میں رہا کرتا ہے اسی طرح سے رمضان کے کی برکت سے انسان اللہ اور فرما برداری کر اسے صبر کرنے کا جذبہ ہاں، اور جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے ایک انسان دن بھر روتا رہتا ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے غروب تک وہ صبر کرتا ہے اتنے بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا بتائیں ان میں بھومکی میں کچھ ایسے ہو کہ رات کو سو گئے ہوں اور تہر نہ کر سکے ہوں ان کو پڑنے کے بعد ان سے بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا لیکن پورا دن گزار دیتا ہے اللہ تعالی فرما برداری کرتے ہوئے روزے کو پورا کرتا ہے اور ہر قسم کی بھوک اور پیاس پر صبر کرتا ہے اس لیے صبر رکھتا آپ کا جھگڑا پیدا کرتا ہے اسی طرح سے ماہ رمضان کا روزہ جمایا ہوا ہے یہ آپ کو اخلاق ہنسنا کی تعلیم دیتا ہے ندی حصو فرمان کے دوران سنو ندی حصور سامنے ساتھ رواقہ میں او میں سو میں یہاں سے تم پرا اس جب کوئی انسان تم میں سے بے کی حالت میں ہو تو کوئی بے حیائی کوئی بدکرانی کوئی بدتمیزی اور کوئی اس کی حالت نادانی نہ کرے یہاں تک کہ سامنے والے میں گرمی دیا یہ سامنے والے نے تم کو چیلنج کیا اور سامنے والا تم سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا تو اللہ کے رسول سے سلم فرماتے ہیں روزے دار کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ گاڑی کا جواب گاڑی سے دے دے سامنے والا اگر لڑنے پر آمادہ ہوتا ہے آج تین چڑھا کر کے چڑھا چلا رہا ہے اور مارنے کے قریب ہے اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم بھی آج تین چڑھاؤ اور مارتی شروع کر دو بلکہ اللہ کے اللہ کا کیا حکم ہے جب تم عورت ہو نہ تو بد کلامی کرے نہ بے حیائی کرے نہ لڑے اور نہ جھڑے اگر کوئی لڑنے پر آمادہ ہوتا ہے تو کل یقین ان میرا ان سار ان میرا ان سار ان میرا ان سار سامنے والے کو کہہ دے میں رو دیتے ہوں میں رو دے دار ہوں میں رو دیتی ہوں یہ کہہ کر کے کنارے ہٹ جائے جواب دینے کی بھی اجازت روزے میں نہیں ہے اس سے بڑی تربیت اور اس سے بڑی تدریف اخراط رکھنا تو کسی اور کے ذریعے نہیں ہو سکتی جو روزے کے ذریعے اللہ رب العالمین کرتا ہے اسی لیے میرے بھائیو یہ ماہ رمضان جو آتا ہے دن بھر اور رات بھر روزہ ہمیں برائی منقرات محرمات اللہ اس رسول سے سلم کی نا فرمانیوں سے بھی روکتا ہے نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ مناتے ہیں اے لوگوں نہیں سکتے نہیں سکتے آمان استحان و شراب دینے نام روزہ نہیں ہے ان نمستے عام انل اور رفت اصل میں روزہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو لگ چیزوں سے دور باتوں اور اپنے آپ کو برائیوں اور گناہوں سے بچا لے ایک انسان صبح سے شام تک اور شام سے سمجھے تک اگر کیسے سے رمضان کا مہینہ ہے ہمارے روزے کی قبولیت ہمارے قیام کی قبولیت کا کدار مدار اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے کہ ہم کوئی گناہ اور برائی نہ کریں انسان اس طرح سے گناہ کو چھوڑنے اور برائیوں سے بچنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اے ساری کی خوبیاں رمضان ہمارے پاس لے کر کے آتا ہے روزے کے بعد ماہ رمضان جو اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل اور بہترین عبادت ہمارے پاس لے کر کے آتا ہے وہ دوسرے نمبر پر قیام رمضان ہے جس کو قیام قیام لین بھی کہا جاتا ہے علیہ طرح کام رشاط نماتے ہیں من کام لے کر من کام رمضان سانا وہ تیرا رما کا قدر دن گمبھی ہمارے بہت سارے بھائی روزے کا اہتمام کر لیتے ہیں اور نماز ایسا کرے سلام پھیر کر کے فوراً مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تراوی کوئی ضروری نہیں ہے یہ نقل نماز پڑھیں گے تو پائیں گے اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ روزے کی طرح تراوی فرض نہیں ہے نماز پچوکتا نماز کی طرح تراوی کو اللہ نے فرق قرار نہیں دیا ہے لیکن نماز رمضان میں نبی رشتے رات اسنامی نماز تراوی کی بڑی حدقت دلائی ہے اور بہت ہی زیادہ سوال بیان کر کے لوگوں کو اپنے کی ترغیب دلائی ہے صرف اس میں نہ کر کہ انسان اگر ماہ رمضان میں قیام رمضان کر لے میرے تراجی کی نماز کی پابندی کر لے تو اس کی نفرت اور بخش ہو جاتی ہے اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث نبی علیہ راس رما ہوں نم کا نرم گانا ایمان سانا ویسے تقدم من من نرم گانا جس انسان نے رمضان کی راتوں میں عبادت کیا اور سب سے اجرا درجے کا قیام یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ جا جماعت نماز ادا کرنی یہ اجنا درجے کا قیام ہے نر ریت فرما رہے ہیں من کام رمضان گانا ایمانو رہے ماہ رمضان میں اور رات کی عبادت کو معمولی سمجھ کر کے نہیں چھوڑ دینا اس کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے دیر رمضان میں نسلی نماز کا مقام و مرتبہ نہیں حاصل ہو سکتا آپ نے فرمایا جس انسان نے ماہ رمضان کی میں قیام کیا اور ماہ رمضان کی قیام کی برکت سے اگر اچھی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اگر تباد کے ارادے تھے اگر اس نے تراوی کی نماز پڑھ لیا تو وہ تیرا رہنما کا من جمبی اس نقلی عبادت کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے ہے پھر لیکن اس کا ریتنا اس کا مقام ہے مرتبہ بہت اونچا ہے اس لیے ہمارے جو بھائی فرض فرق حضر کے باہر گئے اور ٹائم پاس کرنے کے دکانوں پر ہوٹلوں پر میچ دیکھنے میں گھومنے میں ٹہلنے میں اور دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے اور ساری رات سے باتیں دیگر ہیں میں گزار دیا کرتے ہیں کتنی بڑی خبریں اپنے آپ سے محروم کر لے رہے ہیں من کا رمضان ایمان مان احتسابا وہ پھر یہ رات کا جو قیام ہے رات کی جو نماز ہے تراجی کی شکل میں جو آج دنوں میں آپ تحجد کے نام سے کہا کرتے ہیں اس کے بڑے فوائد ہیں امام فرمی رحمت اللہ نے اپنی سنن میں احمد الحمد مسند نے امام ابن خدینا اپنی صحیح میں اور بہت سارے اہل نے نقل کیا حضرت ابو امام الباہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کرا دی ہیں کہتے ہیں نبی علیہ اس طرح فرمایا یا ابا اگا اے ابو یاد رکھو ابئی کبھی لیں گے اردو کبھی آل لیں گے ہو جائے کسان ہی کم رکھوں اور اندا قسل ہی نس رکھوں وہ رجم عمل اور سنا تارا رہتا فرمائے رات کی یہ نماز ہے یہ جو قیام دیو ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا اللہ تعالیٰ نے اس ایک نسلی نماز میں چار عظیم ترین فائدے رکھے ہیں نمبر ایک آپ کوئی نہیں نبھایا کا نہیں رکھا بنا تم تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب کا طریقہ تھا گزاری تھا نیک تھا تم سے پہلے کوئی نیک انسان اس وقت تک نیک نہیں بنا اور کوئی انسان اس وقت تک شور ہیل میں نہیں شامل ہوا جب تک اس نے قیام نیک کا اہتمام نہ کیا ہو نمبر دو وہ قربتی میرا رب دیکھوں اور اللہ تمہارے رب کے قریب تم کو سب سے زیادہ تمہارا جو عمل پہنچاتا ہے اور آج کی نماز کے عمل میں ہوا کرتی ہے نمبر تین اگر ساتھ ہمارا وہ مت دن دن بھر کے تمہارے سارے بنتی ہے تو رات کی نماز ہوا کرتی ہے نمبر سات اب ایسا کمایا اس میں اگر تجھے کوئی چیز گناہوں سے اور برائیوں سے حرام کاریوں سے ناجائز لڑکے تل کی نافرمانی سے اگر کوئی تمہارا عمل سب سے زیادہ برائیوں سے رہ سکتا ہے تو اللہ سے سماتے ہیں وہ رات کی نماز ہوا کرتی ہے وہ کی آنے ہے یہ تو آج دنوں میں اس کی فضیلت سے جو انسان مقام رمضان کے مہینے میں اس مانا کا اہتمام کر لے اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا اللہ رب العالمین بھی جانتا ہے ہمارے مسلمان بھائی ایک تیسرا عمل جو رمضان ہمارے سامنے لے کر کے حاضر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن ہے کوششیں کرو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں قرآن کرو اپنی مشغولیات کو سمے کو ذرا بےکاری سے کھیلنا کر دو آج مسلمانوں کو سے جانا جس چیز نے اپنے اندر مجبور کر رکھی ہے اگر امام کے آنے میں بھی تاخیر ہو جائے تو میں مسجد میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ موبائل ہی میں مجبور تو میں اس دن محل میں جانے موبائل ایسی چیز اللہ کے گھر میں بھی آپ کو مجبور کر رکھی ہے میرے بھائی ذرا ٹی وی سے پہلے کھیلتے تھے یا چیزوں میں مشغول رہتے تھے ذرا موبائل سے کھیلنا بند کرو قرآن کو اپنے ہاتھ ہاتھ ملو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شناخت کرو یہ رمضان کا مہینہ ہے کہا جاتا ہے ترام کو اے رمضان کی خصوصی میں سے ایک اہم خصوصیت ہے ہیں کہ احترام کا مہینہ کہا جاتا ہے رب العالمین نے فرمایا جہاں رمضان کے مسائل جہاں رمضان کے حکام اور جہاں اللہ نے کیا وہی رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان اللہ ان کے رسی ہل قرآن تمہیں بھیجا وہ سر اے میرے بندے تمہیں بال ہے تو رمضان کون سا مہینہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک سے نازل کیا ہے یہ میرا مقدس مہینہ ہے اسی لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تیسری عبادت ہے اس عبادت قرآن کی جائے نبی علیہ السلام کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نماز اس قرآن میں امام احمد بن حمل اپنی مسلم میں امام بہتی اپنی شعب المان میں اور دیگر بہت بہت تصویر نے نقل کیا ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا اے لوگ اتیاب القرآن اتیاب القرآن یسمعون للعبد یوم القیامہ اے میرے بات اچھے قرآن اور انسان کرے گا یہ میرے قرآن جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنے زندگی بھر کے گنا اور زندگی بھر کی برائیاں اور زندگی بھر کے آمان کو لے کر کے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا حقیق وقت مندے کا ہوگا اور بندے کا قرآن یہ دونوں آئیں گے اور دونوں آ کر کے رب العالمین سے سفارش کریں گے رشتے میں میں میرے پیسہ فرماتے ہیں ہر کون اس سے آگو یا ربی انی منا کہوں میرا سہارا بندہ اے میرے ہم یہ بندہ جو زندگی بھر کے بنا ہے لے کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کا حساب کتاب لے رہے ہیں میں اس کا رہتا ہوں انی منا کہوں میرا سہارا بندہ میں پھر اس بندے کو کھانے پینے ایسا حساب سے دیکھ رہا میں داخل کر دے میں میرے پہچان ساتھ مناتے ہیں جیسے لوگوں نے اپنی شکایت بند کیا دوسری جانب سے قرآن بول تھا وہ اصول القرآن قرآن بول رہا اور کہتا ہے انی منا کہوں ابھی مئو میں بھی نہیں اے اللہ یہ بندہ جس کا حساب لے رہے ہیں جو پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر کے آیا ہوا ہے یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے رات میں کام کر رکھا تھا ہم کو کھول کر کے کہتا تھا نماز میں کہتا تھا ہمارا مکانہ کرتا تھا ہماری شرابت کرتا تھا میں آپ کا کلام قرآن ہوں سچی تھی اللہ اس لیے میری سفاس اس اپنے بندے کو اپنے قبول کر لے جب میں روٹے میں سفاس کیا پھر رمضان نبی ریک فرماتے ہیں چاہیے سروس اللہ تعالیٰ سب کو خوش نصیب سب کو بہترین موقع نصیب فرمائے حصے کے میدان میں جہاں انسان ایک ایک نیچی کے لیے ترستا ہوگا جہاں انسان کے سارے جہاں سارے طرح ختم ہو چکے گے وہاں اگر کام آ رہا ہے تو اس کا روزہ ایسے نبی نے کیسا فرماتے ہیں سارے سب قرآن روزہ اور قرآن اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے قریب سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ یہ نہ کہہ دے جاؤ ہم نے تم دونوں کی سفارت کو قبول کر کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اس وقت یہ دونوں چیزیں نہیں ہٹیں گی تو قرآن سے قرآن کے کا استعمال کرو اپنے وقت کو غنیمت سمجھو رمضان لہنا ہے یہ بہترین موقع اب آئندہ کس کو ملے یا نہ ملے اس لیے مل گیا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو اپنے کو اکوراس اللہ من کل ماں تو ہوئی نہیں الحمد للہ وقفا وسلام مستفیٰ احمد چوتھا عمل ماہ رمضان جو آیا اور بہت ہی ردق اگر سواب کے ساتھ جو عمل لے کر کے آیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات اور اللہ کے مندوں اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرو صدقہ خیرات زکات اپنی جگہ پر ہے وہ فریدہ ہے وہ تو سالانہ اس کو ادا ہی کرنا ہے مال کی زکات جانور کی زکات اور زمین کی پیدا و اناج اور گلے کی زکات نصاب سے پہنچ جانے کے بعد زکات نکالنا ضروری ہے رمضان میں ہو یا بے رمضان میں آپ کا سال پورا ہو رہا ہے لیکن رمضان کا تقاضا یہ ہے سے زیادہ ماہ رمضان میں سڑک اور سڑک کیا جائے اسی لیے نبی نو سے پوچھا گیا اللہ سرما این سداق افضل آپ بتائیں سب سے بہترین سڑک کیا ہے تو آپ نے ساتھ مارا افضل سدقت سداقت رمضان باہ رمضان کا جو صدقہ ہوتا ہے اس سے بہتر انسان کا کوئی صدقہ نہیں ہوا کرتا اس لیے رمضان میں ذرا اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھو اللہ کے مضبوط اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو حدیث سنا دینا ہمارے کے باعث عبرت و نصیحت ہوگی لط کان رقم رسول اللہ ہنسنا عبداللہ بن عباس بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اے کان رسول اللہ وسلم الناس تھے اے یاد رکھو نبی علیہ السلام اجود الناس تھے آپ سے زیادہ کائنات میں کوئی جھوٹ کرنے والا شکاوت کرنے والا نہیں تھا پھر آگے ذرا سنو اور کہتے یا اکان اجود الناس پورے پورے رمضان اور خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ لگ جاتا تھا تو آپ کی جھوب سفا کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہ جاتی تھی آج لیا دنیا میں سب سے زیادہ ثقافت کرنے والے تھے جھوٹ والے تھے لیکن رمضان کا مہینہ لگ جاتا تھا تو آپ کے سفاوت کی انتہا نہیں رہ جاتی تھی اور پھر آگے جی کہتے ہیں ہی نیا لکھا ہے میرے عید وہ کر میرا لکھا ہے بالکل نہیں لے لے بالکل میں لے لیتی اور ماہ رمضان کی تمام راتوں میں امین نبی ریسا خان کے پاس آتے تھے سلے دار سہن قرآن اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے اس کے بعد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیان کیا آپ کی جھوٹ اور آپ کی سفارت کا نقشہ جو پوچھا وہ سننے کے لائق ہیں کہتے اے مسلمانوں سن لو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج ودے مستان اج ودے منرجی علم سنا اے مسلمانوں نبی علیہ السلام کو کتنا جھوٹ سفا کیا کرتے تھے ہم اس کی ہم اس کے اس کی تصویر اس کی مقدار نہیں بیان کر سکتے کس سمے آپ جھوٹ سفا کیا کرتے تھے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے بس ایک مثال تم کو دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں گرمی کے موسم میں ساری مخلوق گرمی سے بے قرار ہو پریشان ہار ہو ایسے ایک کیا کرتے تھے لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے میں نے کہا صدقہ بھی کرنا ہے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بڑائی کرنا ہے کہ اس حدیث کے اندر اب اللہ جی ربدار سے اللہ کے تعلق بنے یہ نہیں بتایا کہ اللہ سے رسول ثقافت کرتے تھے عربی میں دو لفظ ہیں ایک ہے ثقافت اور دوسرا ہے جھوٹ دونوں میں بڑا فرق ہے آپ جھوٹ کرتے تھے دونوں میں فرق کیا ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے سخاوت کہتے ہیں آپ کے پاس مال ہے اپنے مال سے لوگوں کی مدد کریں اپنا مال اللہ میں خرچ کریں اس کو کہا جاتا ہے سخاوت لیکن جھوٹ وہاں دان جھوٹ کس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کی بڑی خوبی تھی اللہ کہا جاتا ہے جھوٹ کہتے ہیں ایک اللہ اندی لڑی اندی سارا جاتا ہے دور بہت بڑا فرق ہے اس میں بھلائی اس میں ہر قسم کی بھلائی آ جاتی ہے اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ زیادہ زیادہ انصاف کی شریر اللہ سرگا سے رات اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جتنی بھلائی اور جتنا احسان کر سکتے ہو کریں اللہ تعالی ہم سب کا عمل کو کوشش نصیب فرمائے الہار عالمی ہم نے جو بیمار ہو چکا ہے چنیا کا فرما جو اپنے خاندان اور اپنے گھریلو شہر میں مترا ہو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ان کے گھروں کی اصلاح فرما دے الہار عالمی مصروف تھی ان کے قرضے کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یہ لال دنیا کے تمام سامانوں کی مدد کرنا جس ملک میں ہم رہتے ہیں